بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہمارا تیرواں لیکچر ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے سامنے فخر لودھی تو اس تیرہویں لیکچر پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ذرا تھوڑا سا پچھلے لیکچر میں جو ہم نے باتیں کی تھیں ذرا تھوڑا سا ان کو دوہرا لیں تو آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ باتیں کی تھیں پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھا تھا اور ہم نے اس میں ایک کمپلیکس سسٹم کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ سسٹم کی کمپلیکسٹی کو مینج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کریں جو بعد میں چل کر اسے مینٹین کرنا زیادہ آسان مینٹنیبل سسٹم کیا سسٹم ہوگا ایسا سسٹم جس میں چینج کرنی آسان ہوگی کیونکہ مینٹننس کا تعلق چینج سے ہے جو بھی آپ کی سسٹم میں اگر ڈیفیکٹس کو سامنے آئیں گے تو آپ نے ان ڈیفیکٹس کو دور کرنا ہے ان ڈیفیکٹس کو اگر دور کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پروگرام میں چینج کرنی پڑے گی یا آپ اپنے ڈیٹا اسٹرکچرز میں چینج کرنی پڑے گی اسی طریقے سے اگر آپ کو نئی انہینسمنٹس کی ضرورت ہوگی سسٹم میں نئی چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس اگین آپ کو اس سسٹم میں کچھ چینجز لے کے آنے کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کریں جس میں چینج لے کے آنی آسان ہو کیونکہ مینٹننس کی کاسٹ باقی ٹوٹل سسٹم کی پروڈکشن کی کاسٹ کا تقریباً ٹو تھرڈ کے قریب ہوتی ہے مینٹننس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ ایسا سسٹم جس میں چینج لے کے آنی آسان ہو وہ کون سا ہوتا ہے اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں اور اسی حوالے سے اب ہم نے اپنی بات پچھلے لیکچر سے جاری رکھی تھی کہ ایسا سسٹم ہم چاہتے ہیں جس میں اس کے کمپوننٹس ہائیلی کوہیسو ہوں اور ان کے کمپوننٹس کے درمیان لنکیجز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں that is loosely coupled and highly cohesive systems cohesion کا کیا فائدہ ہے کوہیجن کا یہ مقصد ہے یہ فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو اینٹی آپ نے ڈیزائن کی جو آپ نے جو وہ ایک پرابلم کے ایک اسپیکٹ کو آپ نے اس کی ایبسٹریکشن آپ نے بنائی اس میں آپ نے اس کے جتنے پہلو تھے وہ سب کے سب اس ایک اینٹی کے بیچ میں رکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر اس اینٹی یا اس ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کام کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو معلوم ہے کہ کس جگہ پہ جا کے آپ نے چینج کرنی ہے اور وہ چینج اس کا افیکٹ جو ہے وہ لوکلائزڈ رہے گا اور جب چینج کا افیکٹ لوکلائز رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج سارے سسٹم پہ پھیلی ہوئی نہیں ہوگی تو اس چینج کو مینج کرنا آسان ہوگا دوسری طرف جب ہم نے لو کپلنگ کی بات کی تو لو کپلنگ بھی بالکل ایگزیکٹلی exactly اسی طریقے سے چینج کو مینج کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے یعنی کہ اگر ایسا سسٹم جس میں کپلنگ کم ہو کمپوننٹس کی آپس میں ڈپینڈینسیز کم ہوں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ایک کمپوننٹ میں کچھ چینج کی تو اس کا افیکٹ سارے سسٹم پہ نہیں پڑے گا اس کی اگر وہ کپلڈ نہیں ہے اگر وہ لو کپلنگ اس میں ہے تو اگر آپ نے اس جگہ پہ چینج کی تو اس جگہ وہ اپنا جو سسٹم ہے وہ ویسے کا ویسے ہی چلتا رہے گا آپ کو اس میں کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ونس اگین آپ کو چینج کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا تیسری بات جو ہم نے اسی حوالے سے کی تھی وہ ہم نے پھر function oriented design and object oriented design کے حوالے سے کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں چینج کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن کے اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک پروگرام میں دو اس کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک جو ڈیٹا یا ڈیٹا اسٹرکچرس جن میں آپ نے ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اوپر جو الگوریدم جو اس ڈیٹے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اس ڈیٹے سے میننگ فل فنکشنلٹی نکال کے جو ڈیزائرڈ ریزلٹ ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں جب آپ کا سسٹم ایسا ہوگا جس میں ڈیٹا اور فنکشن دونوں الگ الگ مینٹین کیے جاتے ہیں ایک طرف آپ نے اپنے پروگرام میں فنکشنس لکھے ہوئے ہیں ڈیٹا کسی دوسری جگہ پہ اسٹورڈ ہے تو کیونکہ فنکشنز اور ڈیٹا کی آپس میں relationships many to many relationship ہے اس وجہ سے جب آپ کسی فنکشن میں چینج کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فنکشن کا تعلق کس ڈیٹے سے ہے اس وجہ سے اس ڈیٹے تک پہنچنا آسان ہوتا ہے اور اس فنکشن میں چینج کرنا آسان رہتا ہے آسان ہوتا ہے اور اس چینج کا امپیکٹ لوکلائزڈ رہتا ہے آن دی ادر ہینڈ اگر آپ سسٹم کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں جو میں نے ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا تھا جو نیچے ڈیٹا کے لیے جو میں نے کمپونیٹس یوز کیے تھے ان میں بیسک uh, وہاں پر چینجز کی ضرورت ہے تو کیونکہ یہ once again many to many relationship ہے لیکن اس کیس میں ڈیٹے کو نہیں پتا کہ مجھے کون کون سا فنکشن یوز کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ تمام فنکشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا تمام فنکشنس کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اس ڈیٹا سیٹ کو جس میں آپ چینجز لے کے آ رہے ہیں اس کو یوز کر رہا ہے اور ان جگہوں پہ بھی شاید آپ کو چینجز کرنے کی ضرورت پڑے اس وجہ سے یہ چینج کا اسکوپ بہت بڑھ جاتا ہے آن دی ادر ہینڈ کیونکہ آبجیکٹ اورینٹیڈ سسٹم میں اس ڈیٹے اور اس فنکشن کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے اس اینٹی میں اس کلاس میں یا اس آبجیکٹ میں وہ ڈیٹا بھی پڑا ہے اور اس ڈیٹے پہ جو آپریشن جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی جگہ موجود ہیں اس وجہ سے اس چینج کا اسکوپ جو ہے وہ لوکلائزڈ رہتا ہے اور لوکلائز رہنے سے وہ چینج کرنا آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن عام طور پہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن یا اسٹرکچر ڈیزائن سے بہتر ریزلٹ کرتا ہے اس سے بہتر یہ ڈیزائن پروڈیوس کرتا ہے ایسا ڈیزائن پروڈیوس کرتا ہے جس کو آگے چل کے مینج کرنا آسان ہوتا ہے جس میں چینج لے کے آنا آسان ہوتا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں اس کے علاوہ بھی انہیریٹنس وغیرہ کے بھی کانسیپٹس ہیں جو ہم آگے چل کے بات کریں گے اس کی وجہ سے بھی یہ چینج زیادہ آسانی سے آ سکتی ہے لیکن مین جو کانسیپٹ جو ہے اس سٹیج پہ جو میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا وہ انکیپسولیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آبجیکٹ کے اندر آپ نے اس کی اسٹیٹ اور اس کا بیہیویئر آپ نے اس کا دونوں اس کے بیچ میں رکھتی ہیں اور اس وجہ سے جو اگر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چینج ایک لوکلائزڈ افیکٹ رکھتی ہے تو ہم اسی وجہ سے ہم جو اب آگے چل کے گفتگو کریں گے ڈیزائن کے حوالے سے میں صرف آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے گفتگو کروں گا میں اسٹرکچرڈ ڈیزائن یا فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن جو ہے اس کے بارے میں کم گفتگو کروں گا ہو سکتا ہے کسی موقع پہ ایگزامپل کے ذریعے میں دونوں کا ڈفرینس اور زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہی بات کریں تو اب یہ سارا چلتے ہیں کہ آبجیکٹ انالیسز اینڈ ڈیزائن ہوتا کیا ہے آبجیکٹ انالیسز اینڈ ڈیزائن یہ جو فیزز ہیں یہ وہی انالیسس کی فیز ہے جس کو ہم پہلے ہم جس کا ذکر کرتے آئے تھے اس فیز میں ہم نے کیا چیز کرنی ہے ہمیں یہ چیز معلوم کرنی ہے کہ یہ جو اس سسٹم میں جو آبجیکٹس ہیں وہ آبجیکٹس کون کون سے ہیں اور ان کو ان کا کیا بیہیویئر ہے اس میں کیا پراپرٹیز ہوں گی تو یہ انالیسز جو ہم کریں گے اس انالیس کے ذریعے ہم ان آبجیکٹس کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو ہم یہ آگے چل کے یہ چیز دیکھیں گے زیادہ تفصیل سے کہ یہ انالیس کا پروسیس ہے کیا کس طریقے سے آبجیکٹ اورینٹیڈ انالیس کیا جاتا ہے اس کی مختلف ٹیکنیکس کیا ہیں کس طریقے سے ہم سسٹم میں سے آبجیکٹس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم یہ ایک پورا سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن اس سٹیج پہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس پہ جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ذرا کچھ بیسک باتیں کر لی جائیں آبجیکٹ اور کلاس اور آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو کچھ کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر لی جائے اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے میرا خیال ہے کہ یہ اتنا شاید ضروری نہ ہو اس چیز کو بات کرنا کیونکہ آپ نے object oriented design object oriented programming کا آپ نے کورس پڑھا ہوا ہے اور اس میں یہ سارے کانسیپٹس آلریڈی آپ دیکھ چکے ہوں گے کور کر چکے ہوں گے تو میں بہت زیادہ تفصیل میں اس چیز کی بات نہیں کروں گا لیکن اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں یہ آبجیکٹس اور کلاسز اور ان سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں یہ تھوڑی سی میں ذرا ٹچ اس کو ضرور کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ اور کلاس کیا چیز ہے اور آبجیکٹس کی ڈفرینٹ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے جہاں تک آبجیکٹ اور کلاس کی بات ہے آبجیکٹ کس چیز کا نام ہے آبجیکٹ ہوتا کیا ہے یقیناً آپ لوگوں کو اس چیز کا جواب معلوم ہوگا آپ یہ چیز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آبجیکٹ کسی ایک خاص اینٹی کی ایک ٹینجیبل اینٹی کی ایک صورت ہے ایک student for example is an object a book is an object تو آبجیکٹ کیا چیز ہے ایک ریئل لائف جو آپ جو سسٹم جس کا ماڈل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک خاص اینٹی جو ہے وہ ہر ایک اینٹی از این آبجیکٹ جو اس سسٹم کا حصہ بنے گی اب ذرا تھوڑا سا میں کلاس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ what is a class class جو ہے وہ ایک اس اینٹی کی ٹیمپلیٹ ہے جس طریقے سے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ اے یا بک اے بک بی بک سی یہ سب کی سب جو ہیں ایک کلاس سے بلونگ کرتے ہیں یہ ہے کلاس کا نام ہے بک تو بکس جو ہیں جتنی بھی بکس ہوں گی وہ ساری کی ساری اس بک سے اپنی پراپرٹیز لیں گی اور اس میں اس ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے ان آبجیکٹ کے انسٹنس بنائیں گے تو یہ آبجیکٹ اور کلاس میں تھوڑا سا فرق جو کہ ونس اگین میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے اور آبجیکٹ اور کلاس uh, سے ریلیٹڈ ونس اگین ایک تو یہ ہے کہ object is the concrete instance of a class ایک کلاس آپ بناتے ہیں اس کلاس کا ایک خاص انسٹینس کنکریٹ انسٹینس جب آپ بناتے ہیں اس انسٹنس کو آپ آبجیکٹ کا نام دیتے ہیں تو آبجیکٹ اور ٹرمینالوجی ہے یا میتھڈالوجی ہے اس میں عام طور پہ آبجیکٹس اور کلاسز جو ہیں انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں بعض آبجیکٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب کلاس ہوتا ہے بعض کا کلاس کہا جاتا ہے اس کا مطلب آبجیکٹ ہوتا ہے لیکن یو you نو know, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈفرینس بہت تھوڑا سا ہے اور ایک طرف ایک چیز ہے ٹیمپلیٹ اور دوسری طرف اس کا کنکریٹ انسٹنس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے پہلے سے ہی جانتے ہوں گے آبجیکٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے دو تین چیزوں کے بارے میں اس سے پہلے بات کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے اور اس آبجیکٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ کیا چیزیں ہیں آئیے چلتے ہیں ذرا ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک آبجیکٹ جو ہے اس میں actually it needs to have four different things وہ چار چیزیں کیا ہیں ایک اس کی آئیڈینٹی ایک اس کی اسٹیٹ ایک اس کی بیہیویئر اور چوتھا اس کا اس کی سراؤنڈنگ جہاں پر وہ چیز استعمال ہو رہی ہے اس اسٹیج پہ میں ان چار میں سے صرف تین چیزوں کا ذکر ذرا ڈیٹیل میں کروں گا چوتھی جو اس کا کانٹیکس یا اس کی سراؤنڈنگز جو میں نے بات کی تھی وہ ذرا تھوڑی سی دیر میں یہ سامنے آئے گی اور اس پہ ہم کافی تفصیل سے گفتگو کریں گے تو یہ پہلے تین چیزوں کی ہم ذرا بات کر لیں ایک اس کی آئیڈینٹی ایک اس کی اسٹیٹ اور ایک اس کا بیہیویئر کسی بھی آبجیکٹ کے لیے کو ایگزٹ کرنے کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آبجیکٹ ایگزٹ نہیں کر سکتا what is the identity of an object پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آبجیکٹ کی آئیڈینٹی کیا چیز ہوتی ہے آئیڈینٹی کا مطلب کیا ہے آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے اس آبجیکٹ کی شناخت ہوتی ہے میں اپنا سوال پھر سے دہراتا ہوں کہ آبجیکٹ کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے تو آبجیکٹ کی آئیڈینٹی وہ چیز ہوگی جس سے اس آبجیکٹ کی شناخت کی جا سکے مثلا اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب ہے اس کتاب کی آئیڈینٹی کیا ہے اس کتاب کی آئیڈینٹی اگر یہ ایک اس کا یونیک انسٹنس کی بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ اس کا جو آئی ایس بی این نمبر جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹی کے طور پہ کام کر سکے اگر اس طرح کی میرے پاس دس کتابیں ہوں گی اسی ٹائٹل کی اسی آتھر کی اسی پبلشر کی ان کا آئی ایس بی این نمبر فرق ہوگا ان اس کا آئی ایس بی این نمبر ایک ہی ہوگا تو پھر وہ آئی ایس بی این نمبر جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹی نہیں بن سکتا کتاب کی اس کیس میں کتاب کی آئیڈینٹی کیا بنے گی تو we have to find a property کوئی ایسی چیز جس سے ہم individual instance of that book ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ کتاب ایک ہے یہ کتاب دوسری ہے یہ کتاب تیسری ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر آپ لائبریری کے حوالے سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ لائبریری کا ایکسیشن نمبر ہر کتاب کا جو یونیک نمبر ہوتا ہے لائبریری میں جب انٹر کیا جاتا ہے may be that is what we are talking about but یہ ڈومین کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جائیں تو آپ اس پراپرٹی یا اس آئیڈینٹی کے بارے میں کچھ مختلف بات کریں اب یہ سوال یہ ہے جب ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز آبجیکٹ کے حوالے سے یہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس آبجیکٹ کی شناخت کا ذریعہ بنتی ہے کسی آبجیکٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں اس کی شناخت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہمیں ایسی چیز کی تلاش ہے جو اس آبجیکٹ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکے ایک گریڈی بوچ نے اپنی کتاب میں ایک نہایت دلچسپ سوال پوچھا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک دریا ہے دریا میں پانی بہتا ہے تو کیا یہ دریا مثلا دریائے راوی ہے یا دریائے سندھ ہے یا چناب جس جیلم جو ہے اس میں سے جو آج اس وقت جو پانی ایک جگہ پہ بہ رہا ہے وہ پانی دوبارہ اس جگہ پہ نہیں بہے گا تو وہ پانی آتا ہے اور گزر جاتا ہے تو کیا can we call this river river Jhelum کہ اس میں جو کام جو پراپرٹی اس کی تھی جو اس میں پانی تھا وہ آیا اور چلا گیا اس کے باوجود کیا یہ وہی دریا ہے اور اگر یہ وہی دریا ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی دریا ہے اس میں جو چیز تھی وہ تو چینج ہو گئی تو اس میں ایک پراپرٹی تھی اس میں پانی ہونا وہ چینج ہو گئی تو کیا وہ پانی اس کی شناخت کا ذریعہ بن سکتا ہے یقیناً آپ کا جواب اس سلسلے میں نام ہوگا کہ پانی کسی دریا کی شناخت کا ذریعہ نہیں ہے ہم پانی کے ذریعے ہم دریا کو شناخت نہیں کرتے تو دریا کی شناخت کس طریقے سے ہو سکتی ہے ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ دریا راوی ہے یہ دریا جیلم ہے یہ دریا چناب ہے یہ دریا سندھ ہے یہ ستلج ہے یہ دریا کنہار ہے یا کوئی اور تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا دریا ہے کون سی ایسی چیز ہے جو اس دریا کی شناخت کا باعث بنتی ہے یقیناً آپ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اور یہی سب لوگ مجھے پوری امید ہے کہ اسی نتیجے میں پہنچیں گے کہ وہ جو دریا کا جو پیتھ جو ہے جن جس جگہ سے وہ دریا گزرتا ہے وہ اس کی شناخت کا ذریعہ ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لاہور کے پاس جو دریا پہتا ہے وہ اس دریا کا اگر ہم ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے وہ دریا راوی ہے اسی طریقے سے اگر ہم کہیں جہلم شہر کے ساتھ سے جو دریا گزرتا ہے تو اس دریا کا جب ہم ذکر کریں گے تو وہ دریائے جہلم ہوگا اسی طریقے سے اور دوسرے دریاؤں کی بات ہے تو دریا کی شناخت جو ہے اس کے پیتھ یا اس کے کنارے یا اس کے لینڈ مارک سے کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پراپرٹی کو آبجیکٹ کی تلاش کرنا ہے جو اس کی شناخت کا ذریعہ بنے وہ اس کسی آبجیکٹ میں بہت ساری پراپرٹیز ہو سکتی ہیں کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں جو چینج ہوتی ہیں کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں جو چینج نہیں ہوتی تو ایسی پراپرٹی جو چینج نہیں ہوتی صرف وہی پراپرٹی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس کی شناخت کا ذریعہ بن سکے ایسی پراپرٹی جس طرح دریا میں جو پانی تھا اگر وہ جو پراپرٹی ہے اگر ہم اس کے کوشش کریں گے تو وہ دریا کی شناخت کا ذریعہ نہیں بن سکتا دوسری امپورٹنٹ چیز جو آبجیکٹ کے حوالے سے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ ہے یہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کیا چیز ہے کوئی بھی آبجیکٹ وہ کچھ انفارمیشن کو اپنے پاس مینٹین کرتا ہے اور یہ انفارمیشن جو ہے یہی انفارمیشن اس آبجیکٹ کی اسٹیٹ کہلاتی ہے یہ انفارمیشن کیا چیز ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو اس آبجیکٹ کے اندر مینٹین کیا جائے گا اور جس کے بارے میں وہ آبجیکٹ پورے طریقے سے اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو بھی فنکشن ہے وہ پرووائڈ کرے گا اور سسٹم آگے بڑھے گا مثلا ابھی ہم نے ایک آبجیکٹ دریا کی ایک اینٹی کی بات کی تھی دریا کی اینٹی کیا چیز ہے اس میں اس کی اسٹیٹ ہو سکتا ہے پانی ہو کہ اس وقت دریا میں کتنا پانی ہے یہ پانی جو ہے یا کسی مقام پہ کتنا پانی ہے یہ پانی جو ہے یہ اس میں سیلاب کے لیول کو ڈٹرمن کر سکتا ہے یہ ایک اسٹیٹ ہے جو ایک یوزفل انفارمیشن مہیا کرتی ہے یہ آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ دریا میں اتنا پانی ہے فصلوں کے لیے پانی میسر ہے کہ نہیں ہے آپ آگے اس سے نہروں میں پانی دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو اسٹیٹ جو اسے آئیڈینٹی کے طور پہ یوز کی جا سکے تو اسٹیٹ میں کچھ چیزیں وہ تمام پراپرٹیز شامل ہیں جو وہ تمام انفارمیشن شامل ہے جو یہ دریا مینٹین کرتا ہے وہ انفارمیشن کیا ہے وہ انفارمیشن یہ ہے کہ اس دریا کا کنارا کون سا ہے اس کے لینڈ مارکس کون سے ہیں کہاں کہاں سے گزرتا ہے دریا اس میں پانی کیا ہے اور اس کے علاوہ اور اگر کوئی چیزیں آپ اس دریا کے بارے میں انفارمیشن رکھنا چاہیں تو وہ اس میں شامل ہے دوسری ایگزامپل ہم نے جو پہلے بات کی تھی کتاب کے بارے میں وہ ذرا زیادہ کنکریٹ ایگزامپل ہو جاتی ہے دریا ذرا ذرا تھوڑی سی ایبسٹریکٹ ایگزامپل ہے کتاب کے بارے میں آپ کیا انفارمیشن اس کتاب کی اینٹی میں یا اس آبجیکٹ میں کیا انفارمیشن رکھیں گے کہ کتاب کا ٹائٹل کیا ہے کتاب کا آتھر کون ہے کتاب کا پبلشر کون ہے کتاب کس سن میں پبلش ہوئی وغیرہ وغیرہ نمبر آف پیجز اس میں کتنے ہیں اس میں نمبر آف السٹریشن کیا ہے اس کی پرائز کتنی ہے یہ ساری انفارمیشن جو کتاب سے تعلق ہے یہ وہ ساری اسٹیٹ ہے جو اس کتاب میں مینٹین کی جائے گی کچھ آبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اسٹیٹ یہ چیزیں یہ انفارمیشن چینج ہوتی ہے یہ کتاب کے کیس میں یہ جو مختلف ہم نے انفارمیشن کی بات کی تھی یہ انفارمیشن ایک کتاب کے حوالے سے یہ چینج نہیں ہوگی عموماً ایک کتاب جو ہے اس میں جو اس کا author title number of pages price وہ ایک طریقے سے فکس رہتی ہے لیکن اگر اس میں ہم کچھ تھوڑی سی اور انفارمیشن یہ شامل کر لیں کہ یہ کتاب اگر یہ لائبریری کی بک تھی یہ کب ایشو ہوئی یا کس کے نام ایشو ہوئی اگر یہ انفارمیشن بھی ہم مینٹین کریں گے تو یہ وہ انفارمیشن ہے یہ ایک اسٹیٹ ہے جو ایک ڈیٹا کی ڈیٹا اینٹی ہے جو یہ آبجیکٹ مینٹین کر رہا ہے لیکن یہ اسٹیٹ اس کی چینج ہوتی رہے گی جب ایک بورور سے جب کتاب واپس آئے گی دوسرے بورور کے پاس جائے گی تو وہ انفارمیشن چینج ہو جائے گی تو اس صورت میں کتاب کی اسٹیٹ چینج ہو جائے گی تیسری important thing about an object جو ہم نے بات کی وہ اس کا بیہیویئر ہے کہ بیہیویئر کا کیا مطلب ہے بہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ کس طریقے سے ایکٹ اینڈ ریئیکٹ کرے گا جب ایکسٹرنل اسٹیمولائی کے نتیجے میں جب باہر سے اسے کوئی میسج آئے گا اس میسج کے جواب میں وہ کیسے ایکٹ کرے گا یا ریئیکٹ کرے گا یعنی کہ بیہیویئر میں وہ تمام باتیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ جو اس نے یوزفل فنکشنلٹی یوزر کو مہیا کرنی ہے اس اسٹیٹ کے حوالے سے جو اس آبجیکٹ نے جو اسٹیٹ اپنے پاس مینٹین کی ہوئی ہے اس اسٹیٹ کو مینج کرنے کے حوالے سے اس کو مینٹین کرنے کے حوالے سے اس کے بارے میں کوئی یوزفل انفارمیشن دینے کے حوالے سے یوزر کو جو کچھ بھی فنکشنلٹی ہے وہ اس کے بیہیویئر کا حصہ ہے دیٹ از یہ بیہیویئر جو ہے اس آبجیکٹ کو جب آپ کوئی میسج دیں گے اس کے جواب میں جو وہ آؤٹ پٹ واپس دے گا اس کوئری کے جواب میں آؤٹ پٹ واپس دے گا یا آپ نے جب میسج دیا ہے کہ اس کی اسٹیٹ چینج کر دو تو وہ اپنی اسٹیٹ انٹرنلی جیسے کرے گا یہ اس سارے بہیویئر کا حصہ ہے تو کسی بھی آبجیکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا بہیویئر بھی اسپیسیفائی کرے یعنی کہ کسی بھی آبجیکٹ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس آبجیکٹ میں ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے ہر آبجیکٹ کی الگ الگ پہچان یعنی کہ ہر instance of class we should be uniquely identify کہ یہ انسٹنس اے ہے یہ انسٹنس بی ہے یہ سی ہے تو کوئی ایسی پراپرٹی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جو اس کی آئیڈینٹی بن سکے جو یہ شناخت دے سکے کہ یہ کون سا آبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اس ساری انفارمیشن کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے جو اس آبجیکٹ نے مینٹین کرنی ہے یعنی کہ اس آبجیکٹ کی اسٹیٹ اور ہمیں وہ آبجیکٹ یہ پروسیسز یا فنکشنلٹی مہیا کرے گا جو اس اسٹیٹ کے ساتھ جو کچھ ہم آپریشنس کر سکتے ہیں جو اس کے ساتھ ہم چینجز ہم لے کے آنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یا اگر ہمیں کسی قسم کی کوئی کوئریز ہے ان کا جواب وہ آبجیکٹ دے سکتا ہے چوتھی چیز جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ تھا اس کا کانٹیکسٹ اس کی دوسرے آبجیکٹس کے تعلق اس کا انوائرمنٹ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہاں پر مختلف آبجیکٹس یا ان آبجیکٹس کی کلاسز کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے وہ ہوں گی اب یہ ان آبجیکٹس نے مل کے ایک فنکشنلٹی کو اچیو کرنا ہے کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے کسی فنکشنلٹی میں وہ جب تک اس میں دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ کوآڈینیٹ یا کوپریٹ نہیں کرے گا اس میں وہ چینج نہیں ہوگی تو یہ اس چیز کو کہتے ہیں اس کی object relationship object relationship کیا چیزیں آبجیکٹ ریلیشن شپ جس طریقے سے میں نے ابھی بات کی یہ ہے کہ ایک کسی آبجیکٹ کا دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ تعلق تاکہ اس سسٹم کی جو اوور آل فنکشنلٹی ہے وہ اچیو کی جا سکے ایک آبجیکٹ نے دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجنا ہے اس میسج کے جواب میں دوسرے آبجیکٹ نے کوئی کام کرنا ہے اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ ایک نیٹ ورک بنے گا اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ ہمارا جو آبجیکٹو جو ہے ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچیو ہو جائے گا تو یہ آپس میں آبجیکٹس کی کوئی ریلیشن شپس ہونی چاہیے کوئی تعلق ہونا چاہیے اور ہمیں somehow we need to identify کہ یہ آپس میں یہ آبجیکٹس کس طریقے سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے میسج پاسنگ کر رہے ہیں پیٹر کوڈ نے اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز سے یعنی بیان کیا ہے پیٹر کوڈ کا کہنا ہے کہ کسی آبجیکٹ کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہمیں یہ ان چار چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے اور وہ چار چیزیں کیا ہیں object must be able to tell who I am یعنی کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ سے یہ پوچھیں کہ بھائی تم کون ہو تو he should be able to اور that object should be able to it should be able to identify itself it should know کہ یہ کس آبجیکٹ کی کس انسٹنس کی بات ہو رہی ہے سیکنڈ از ہو آئی نو کہ یہ اس آبجیکٹ کا دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے کس کس آبجیکٹ کو یہ جانتا ہے کس کس آبجیکٹ کے ساتھ یہ انٹریکٹ کر سکتا ہے تیسرا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے وٹ آئی نو کہ مجھے کس چیز کے بارے میں پتا ہے میں نے کون سا ڈیٹا اپنے اندر مینٹین کیا ہوا ہے that is state of the object وہ سارے سارے ایٹریبیوٹس جو اس آبجیکٹ کے اندر ہوں گے اور چوتھا وٹ آئی ڈو یعنی کہ اس آبجیکٹ کا بہیویئر کیا ہے that is who I am what I know what I do and whom I know میں کون ہوں میرے پاس کیا انفارمیشن ہے میں کیا فنکشنلٹی پرووائڈ کر سکتا ہوں اور میرا باقی دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا آبجیکٹ اورینٹیڈ اینڈ ڈیزائن جو ہے انہی باتوں کے گرد گھومے گا ہمیں ان کسی بھی آبجیکٹ کے حوالے سے انہی چار چیزوں کا جواب دینا ہے اور اگر ہم ان چار چیزوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آبجیکٹ کے سارے ایسپیکٹس کو ہم نے کور کر لیا اور آہستہ آہستہ ہم وہ سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی کہ ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن یا اسپیسیفکیشن پورے سسٹم کا اوور آل آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے جب تک ہم یہ ریلیشن شپس ڈیفائن نہیں کریں گے ہم نے گو کے آبجیکٹ کا انڈیویجل بہیویئر اس کی اسٹیٹ وغیرہ ہم نے ڈیفائن کر دی ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ آبجیکٹ کیا کر رہا ہے کیا اسٹیٹ مینٹین کر رہا ہے کیا یوزفل کام ہمارے لیے کر سکتا ہے لیکن جب تک ہم پورے سسٹم کو ماڈل کرنے کے لیے جب تک ہم آبجیکٹس کی آپس میں تعلقات کو ظاہر نہیں کریں گے ہم یہ نہیں بتائیں گے کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے اس وقت تک یہ سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوگا اور اس میں یہ ریلیشن شپس ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں تو یہ تین طرح کی ہم ریلیشن شپس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک ریلیشن شپ تو انہیریٹنس کی ریلیشن شپ پیرنٹ چائلڈ کی ریلیشن شپ کہلاتی ہے اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ آپ بخوبی واقف ہوں گے اس ریلیشن شپ سے آبجیکٹ اور حوالے سے اس کے علاوہ دو اور جو امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہیں ایک ایگریگیشن اینڈ کمپوزیشن اور دوسری ایسوسیشن یہ تین طرح کی یا آپ چار کہہ لیں اگر ایگریگیشن اور کمپوزیشن کو آپ الگ الگ ٹریٹ کریں تو یہ چار طرح کی جو مختلف ریلیشن شپ جو ہیں یہ ایک سسٹم کو ماڈل کرنے میں ایک نہایت اہم رول ادا کرتی ہیں اور اسی سے سسٹم کے سارے اسپیکٹس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور اسی سے چل کے ہم آگے سسٹم بنا سکتے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے یہ دیکھیں گے کہ یہ چاروں ریلیشن شپس یہ کیا ہیں یہ سسٹم کی ڈیفینیشن میں سسٹم کے ڈیزائن میں کیا رول پلے کرتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انہیریٹنس ریلیشن شپ کیا ہے انہیریٹنس کیا ہے انہیریٹ کا مطلب کیا ہے انہیریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب یہ ایک وراثت والا کانسیپٹ ہے کہ باپ مر گیا تو اس کے بعد اس کی جائیداد جو ہے اس کے وارثوں میں جس طریقے سے تقسیم ہو گئی تو انہوں نے اس چیز کو انہیریٹ کر لیا انہیریٹنس کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ ایک دوسرے کانٹیکس میں سامنے آتا ہے وہ اس طریقے سے کانٹیکس میں آتا ہے کہ جو ایک گھوڑے کی پراپرٹیز ہیں فار ایگزامپل ایک جانور ہے گھوڑا ہے اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے جو بچے ہیں ان میں بھی وہی پراپرٹیز ہوں گی اسی طرح کی شکل و صورت ہوگی اسی طرح کی اس کے دم یا ٹانگیں یا اس سے ملتی جلتی یعنی کہ مور اور لیس آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ گھوڑا ہے تو جب ہم کسی گھوڑے یا کسی گدے یا بیل گائے بلی کتے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو نیکسٹ جنریشن جو ہے انہوں نے ان سے کچھ چیزیں انہیریٹ کی وہ ان کے جو جینز میں جو چیزیں ہیں وہ انہیرٹ کی اور اس سے ان کی وہ شکل و صورت بنی جس کو ہم عرف عام میں اس پرٹیکولر جانور کا ہم نام دیں گے کہ یہ گائے ہے یہ بیل ہے یہ شیر ہے یہ بکری ہے تو یہ انہیریٹنس یہ دوسرے معنوں میں آ گئی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے جائیداد کو انہیریٹ کیا اور ایک جو ہے اس جو مین جو چیز جو ہے جو باپ جو ہے اس کی شکل و صورت یا اس کی اوور آل اسٹرکچر کو آپ نے انہیریٹ کیا جس کانٹیکسٹ میں ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں یہ دوسری شکل ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ایک قسم کا جانور ہے تو اس کی جو اس کی جو نیچے سب کلاسز ہوں گی جو اس سے انہیریٹ کریں گی وہ اس کی جو جانور کی جو پراپرٹیز جو ہم یہاں پر ڈیفائن کر رہے ہیں ان پراپرٹی وہ والی پراپرٹیز اس کے نیچے سے ان کے اس کے بچوں میں بھی ہوں گی تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ گھوڑا ہے تو اس کے آگے چل کے جو آگے نسلیں ہیں گھوڑے کی ان میں وہ تمام پراپرٹیز ہوں گی جو بیسک گھوڑے کی نسل میں ہوتی ہیں اب نسلیں تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مین گھوڑے کی پراپرٹیز جو ہیں وہ تمام نسلیں پوزیس کریں گی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اس میں کچھ چینجز ہوں یہ ایک نہایت ہی پاورفل کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ سے سسٹم میں جو مینٹنس جو ہے وہ انتہائی درجے سے آسان ہو جاتی ہے ذرا اس کے بارے میں ذرا سوچیے کہ آپ نے ایک سسٹم بنایا اب آپ اس سسٹم میں کچھ نئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ٹیکنالوجی ہے یا میتھڈولوجی جو ہے یہ ہمیں یہ چیز مہیا کرتی ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک آبجیکٹ یا ایک کلاس ہم نے بنائی ہے اب اس کلاس کو ہم نے اس میں کچھ چیز اور بڑھانی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو اس سے ایک نئی کلاس انہیریٹ کر لیتے ہیں اور جو نئی پراپرٹیز یا نیا بہیویئر جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک نئی چیز بن جاتی ہے اور اس میں ہمیں بہت تھوڑی سی چینج کرنے سے ہمیں سارے کا سارا ایک نئی چیز بنانے کے بجائے جو چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو ری یوز کر لیا اور اس کو ایکسٹینڈ کر لیا یہ کانسیپٹ جس طریقے سے میں نے کہا انتہائی پاورفل کانسیپٹ ہے اور اس کا ڈیزائن میں ایک نہایت امپورٹنٹ رول ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے آبجیکٹ اور پروگرامنگ کے حوالے سے اس کانسیپٹ کے بارے میں کافی مطالعہ کیا ہوگا اور آپ کو اس کانسیپٹ کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے پتا ہوگا لیکن ہم آگے چل کے ذرا اور اس سلسلے میں بات کریں گے کہ یہ جو انہیریٹنس والی ریلیشن شپ جو ہے یہ جو سب کلاس اور ڈیرائیو کلاس اور پیرنٹ کلاس اور سپر کلاس کی جو بات ہے یہ ہم کس طریقے سے جب انالیس کرتے ہیں تو ہم کیسے یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے ہمیں یہ پراپرٹیز نظر آئیں گی اور کیسے ہم اس کی کلاسیفکیشن کر سکیں گے دوسرا امپارٹینٹ کانسیپٹ جو ہم آبجیکٹ اور شپ کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ کانسیپٹ ہے ایگریگیشنز اینڈ کمپوزیشنز کا یہ ایگریگیشنز اینڈ کمپوزیشن کیا چیز ہوتی ہیں ایگریگیشن اینڈ کمپوزیشن جو ہیں یہ کسی بھی ایک آبجیکٹ کے ایک ایسے ٹکڑے ہیں جن کی بغیر اس آبجیکٹ کا تصور مشکل ہے یعنی کہ اگر فرض کریں میں اگر آپ کے یہاں پر ایک پنکھا لگا ہو کمرے میں اب اس پنکھے کو ذرا ہم غور سے دیکھیں تو اس پنکھے کے بہت سارے ٹکڑے ہوں گے اس پنکھے کا ایک سینٹرل باڈی ہے جہاں پر جس میں وہ اس کی جو روٹر وغیرہ لگا ہوا ہے جس سے یہ گھومتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے پنکھے کے پر ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک راڈ ہے جس سے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا اگر یہ سیلنگ فین ہے تو جب ہم اس پنکھے کا ذکر کریں گے تو اس پنکھے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی جب ہم پنکھے کی بات کریں گے تو پنکھے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ مشین جس سے پنکھا گھومتا ہے پلس اس کے پر اگر ہم ان کے پروں کو یا بیچ میں مشین کو ہم نکال دیں گے تو یہ پنکھا پنکھا نہیں رہے گا یہ کوئی اور چیز بن جائے گی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ پنکھے کی باڈی ہے یا کیا ہے لیکن جب ہم ایز اے ہول اس کا ذکر کرنا چاہیں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنی پڑے گی اور اس کے بغیر یہ پنکھا نامکمل ہے یہ نامکمل ہونے کی جو بات جو ہے یہ this is a very important concept یہ جو پر جو ہیں پر اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ آبجیکٹس ہوں ان کی سرٹن پراپرٹیز ہو کہ یہ پر جو ہیں یہ ایک خاص رنگ کے ہیں ان کی لمبائی اتنی ہے وغیرہ وغیرہ اور آپ جب بناتے ہیں تو یہ مختلف پر مختلف لمبائی کے آپ پر بنائیں گے جو آپ کی فیکٹری بنا رہی ہوگی لیکن جب اس پنکھے میں یہ پر لگ جائے گا تو پھر یہ اس پنکھے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا سو پر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اینٹی ہے اس کی ایک اس کی اسٹیٹ ہے اس کا ہو سکتا ہے کچھ فنکشنلٹی بھی ہم اس کے ساتھ اسپیسیفائی کر سکیں لیکن یہ جو پنکھا جو ہے یہ پورا کا پورا جب یہ بن رہا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں اس کا جو باڈی ہے جس میں اس کا جہاں سے یہ اس کی سارا پاور لیتا ہے جہاں پر یہ چلتا ہے روٹیٹ کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے وہ بھی الگ الگ بن سکتی ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ مختلف سائز کی باڈیز بنائیں مختلف اس میں اس کی پراپرٹیز ہوں تو کسی ایک پنکھے کو جب ہم دیکھیں گے تو کسی خاص باڈی کی بات کریں گے کسی خاص سیٹ آف پر کی بات کریں گے لیکن اسی طریقے سے وہ باڈی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک آبجیکٹ ہے پر جو ہے وہ اپنی جگہ آبجیکٹ ہے ہم اگر پنکھے میں تین پر ہیں تو وہ تین انسٹنس وہ پر کے اس میں لگے ہوں گے اور ان ساروں سے بننے سے یہ پنکھا بنے گا اینڈ دیٹ از کہ یہ آبجیکٹس اس ایک بڑے آبجیکٹ جس کو ہم پنکھا یا فین کہہ رہے ہیں اس میں ایگریگیٹڈ ہیں اس کے بغیر یہ پنکھا مکمل نہیں ہے اگر کوئی چیز بیچ میں نکال دیں تو ہم اسے پنکھا نہیں کہیں گے ہم اسے کوئی اور چیز کہیں گے ایگریگیشن جو ہے یہ ایگریگیشن ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کی نشاندہی ہے اس میں یہ پنکھا اور یہ باڈی یہ آپس میں بڑے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں میں ایگریگیشن کے حوالے سے آگے چل کے اور زیادہ بات کروں گا اور ایگریگیشن اور کمپوزیشن میں بھی ذرا ڈفرینس کی بات کروں گا آگے چل کے لیکن اس سٹیج پہ میرا خیال ہے یہاں تک بات کرنا کافی ہے ایگریگیشن جو ہے ونس اگین یہ کس طرح کی پراپرٹی ہے یہ از پارٹ آف پراپرٹی ہے دیٹ از آپ کے پاس ایک بڑا آبجیکٹ ہے اور یہ جو چھوٹے آبجیکٹس ہیں they are part of that bigger object so part of whole part کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایگریگیشن کی بات کر رہے ہیں یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ ہول پارٹ ریلیشن شپ یہ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے یہ اس کے بغیر یہ ایسی ریلیشن شپ ہے کہ اس میں سے اگر کچھ کمپونیٹس ہم نکال دیں تو وہ اس ایبسٹریکشن کو جس کو یہ ماڈل کیا جا رہا ہے اس کا وجود یا اس کا کانسیپٹ اس طریقے سے باقی نہیں رہے گا بہت ساری ریلیشن شپس ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں یہ ریلیشن شپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی اس میں آپس میں تعلق ذرا لوز سا ہوتا ہے اتنا اسٹرانگ تعلق نہیں ہوتا اور وہ کون سی ریلیشن شپ ہے اس ریلیشن شپ کو ہم کہتے ہیں association relationship association relationship کیا ہے ایسوسیشن ریلیشن شپ ایسی ریلیشن شپ ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے جتنی ایگریگیشن ریلیشن شپ ہے it is called using relationship کہ کس کوئی آبجیکٹ کسی آبجیکٹ کو یوز کر رہا ہے اب میں اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گا اس طریقے سے کہ ایک آبجیکٹ ہے کار کا آبجیکٹ اور دوسرا آبجیکٹ ہے ایک ڈرائیور کا آبجیکٹ اب ڈرائیور اور کار کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ کار کا حصہ ہے یا کار جو ہے وہ ڈرائیور کا حصہ ہے اس میں آپس میں اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے لیکن جو ڈرائیور جو ہے وہ کار کو یوز کرتا ہے کار کو چلاتا ہے کار کو کہیں پر لے کے جاتا ہے سو کار از جو ہے is not composed of this thing which is called a driver اس اس کا کا ایگریگیٹڈ حصہ نہیں ہے اسی طریقے سے driver is not composed of a car and other thing لیکن دیر از اسٹل سم ریلیشن شپ کوئی ان کے درمیان میں تعلق ہے دوسری ایگزامپل اسی سلسلے میں میں آپ کو دوں گا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لائبریری بک کی بات کی تھی اب بک اور بورور کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ کیا ہے کہ بورور جو ہے وہ کتاب کو بورو کرتا ہے لائبریری سے اس کے بعد پڑھنے کے بعد ہی اور شی ریٹرنس دیٹ بک تو ان کے کتاب اور اس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے جب وہ کتاب اس بورور کے پاس ہے تو ہم we need to know somehow کہ یہ کتاب کس کے پاس ہے یا کون سے بورور نے کون کون سی کتاب لی ہوئی ہے تو جب تک ہمیں ان کے درمیان میں تعلق کا پتہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس تعلق کو ماڈل نہیں کریں گے ہم اس انفارمیشن کو بیچ میں سے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ تعلق جو ہے پرماننٹ نہیں ہے یہ تعلق ایسا نہیں ہے کہ جب یہ تعلق ٹوٹے گا تو دونوں اینٹیز اپنی اپنی جگہ پہ ختم ہو جائیں گی اور اس بڑے نوشن کا کانسیپٹ نہیں رہے گا جس طریقے سے کار اور ڈرائیور میں اگر تعلق ٹوٹتا ہے کل کو آپ ایک دوسرے ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ اس کار کو لے کے جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی ابسٹریکشن ختم ہو گئی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار دس پیریڈ اس ان کے درمیان میں جو آبجیکٹس کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ تو اسی طرح کی ہے لیکن جو انسٹنس ہیں یہ مختلف آبجیکٹس کے یہ شاید مختلف ہو گئے ایک کیس میں ڈرائیور اے تھا دوسرے کیس میں ڈرائیور بی ہے شاید کار وہی ہو اس طریقے سے بورور اے نے وہی کتاب لی کچھ عرصے کے بعد بورور بی نے وہی کتاب لے لی ریلیشن شپ ایک بورور اور کتاب کے درمیان میں ہے وہ کیا ہے کہ ایک بورور کتاب کو لے سکتا ہے لیکن جس بورور نے کتاب کو لی کتاب اور اس بورور کے درمیان میں ریلیشن شپ پرماننٹ نہیں ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ایسوسیشن کے حوالے سے اور ایگریگیشن کے حوالے سے ایگریگیشن کیا ہوتی ہے ایگریگیشن وہ چیز ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ ہے جو sort of permanent relationship جس کو آپ کہتے ہیں اور ایسوسیشن کون سی ریلیشن شپ ہے ایسوسیشن وہ ریلیشن شپ ہے جو پرماننٹ نہیں ہے دونوں آبجیکٹس اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور بوقت ضرورت جس کو جس مقام پہ جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد لائف گوز آن ہم آگے چلے جاتے ہیں ایگریگیشن اور ایسوسیشن کے حوالے سے اس ڈفرنس کو میں واضح اور ایگزامپل کے ذریعے تھوڑا سا کروں گا کیونکہ یہ ایک نہایت نازک پوائنٹ ہے بعض کا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسا پرابلم ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہاں پر aggregation relationship is appropriate کہ آپ کی جو ایسوسیشن ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے اس سلسلے میں ہم آگے چل کے اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ڈیزائن کے حوالے سے لیکن یہاں پر میں ڈفرینس ذرا تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ ڈفرینس کیا ہے وہ ہے میں آپ کو ڈیٹا بیس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کروں گا اگر آپ کسی ڈیٹا بیس سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو اس میں ہوگا کہ اس میں یہ کچھ ٹیبلز ہیں اور ہر ٹیبلز میں کچھ ویلیوز ہیں وہ ٹیبل کیا ہے وہ ٹیبل ایک طریقے سے اگر آپ اسے کانسیپچلائز کریں تو وہ ایک ٹیمپلیٹ ہے اور اس ٹیمپلیٹ میں وہ اسی طرح کی ایک چیز ہے جس طریقے سے آپ کہہ لیں کلاس ہے اب اس ٹیبل کے بیچ میں مختلف کالمز ہیں یہ اس آبجیکٹ کلاس جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو وہ ٹیبل سارٹ آف ماڈل کر رہا ہے یا اس کے ایک نزدیک کی چیز ہے ایگزیکٹلی exactly تو وہ چیز نہیں ہے لیکن ملتی جلتی چیز ہے تو وہ جو اس کے جو اس کے کالمس ہیں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ وہی اسی طرح کی چیز ہو گئی جو ایک کلاس میں ویریبلس ہوتے ہیں یا ڈیٹا ممبرس جو اس کے ہیں اب جو ایک ٹیبل کے درمیان ٹیبل میں جو ڈیٹا آپ ڈالتے ہیں جو انفارمیشن ڈالتے ہیں every row is an instance ہر ایک فار ایگزامپل یہ ایک ٹیبل ہے جس میں آپ ایک کتاب کے بارے میں انفارمیشن آپ رکھ رہے ہیں تو ہر رو جو ہے وہ شاید مختلف کتابوں کے بارے میں انفارمیشن رکھے گی تو every row belongs to a different instance of books اب ذرا میری بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا ایک بار پھر سے میں دوہرا دوں کہ یہ جو آپ کا ٹیبل جو ہے یہ ایک کلاس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی اس کلاس کیونکہ کلاس ایک ٹیمپلیٹ کا ذکر کر رہی ہے یہ ٹیبل بھی جس میں آپ نے ڈیٹا ڈالنا ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک ٹیمپلیٹ ہے کہ اس میں کس طرح کا ڈیٹا آئے گا اس ٹیبل میں جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کالمس جو ہیں وہ اس کلاس میں جو ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے اس ڈیٹا کو آپ ماڈل کر رہے ہیں اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے جو کلاس نے جو اسٹیٹ مینٹین کرنی ہے یہ اس ٹیبل میں جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ بھی اسی اسٹیٹ کو ایک طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں اور تیسرا جو اس ٹیبل میں جو روز جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ اسی طریقے سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے جو آبجیکٹ کے ڈفرینٹ انسٹینس ہیں دیٹ از یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ہمارے جو مختلف انسٹینس بنیں گے وہ کلاس کے اور وہ ٹیبل میں وہ اس کی مختلف روز میں ہر ایک انسٹنس ایک الگ سے ایک سیپریٹ رو کے طور پہ سامنے آئے گا اب اس ٹیبل کو آپ ذرا نظر میں رکھیے اور یہ دیکھیے کہ ایک بڑے سسٹم میں جب ہم ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ ٹیبلز ہوتے ہیں آٹھ دس پچاس سو اس سے بھی زیادہ ٹیبل ہو سکتے ہیں اور ان ٹیبلز کے درمیان میں آپس میں کچھ ریلیشن شپس ہوتی ہیں جو ہم اگر ہم وہ اینٹری ریلیشن شپ ماڈل کی بات کریں جو ڈیٹا بیس ڈیزائن کے حوالے سے تو وہ کیا ہے کہ کچھ اینٹیز ہیں ان کی آپس میں کچھ ریلیشن شپس ہیں کسی طریقے سے وہ کوئی اس سسٹم کو جو ماڈل ہم کر رہے ہیں ان ریلیشن شپس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس اینٹی کا اس اینٹی سے اس طریقے سے تعلق ہے اگر میں ان ٹیبلز کو ذرا اس سٹیج پہ میں نارملائزیشن کے ایشوز میں نہیں پڑھنا چاہتا میں صرف یہ اسیوم کروں کہ یہ جو ٹیبلز جو ہے یہ ایک نارملائز ٹیبل ہے یا پوری کی پوری ایک اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی normalization let's forget about normalization اس وقت صرف ہمارا فوکس اس ٹیبل اور اس ریلیشن شپ پہ ہے تو وہ ریلیشن شپ ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ ریلیشن شپ ہم فورن کیز کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ٹیبل میں جو اس کی پرائمری کی جو ہے جب دوسرے ٹیبل میں فورن کی کے طور پہ استعمال ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر دی جہاں پر وہ فورن کی یوز ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ یہ انسٹنس جو ہے اس کا تعلق وہ فلانے انسٹنس سے فلانے ٹیبل کے فلانے انسٹنس سے ہے تو یہ وہ ریلیشن شپ آپس میں تعلق جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا اور اگر many to many relationship ہو تو بیچ میں ہم ایک جوائننگ ٹیبل ڈال کے دونوں کی فورن کیز ڈال دیتے ہیں بہرحال وہ ایک تھوڑا سا ڈیزائن کا سیپریٹ ایشو ہے اس وقت میں اس ایشو پہ بات نہیں کروں گا اب ذرا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس اور ان کی ریلیشن شپس کے آپس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اسی کانٹیکس کو آپ ذہن میں رکھیے گا جو ٹیبل کا کانسیپٹ ہے اسی کانسیپٹ کو میں آگے لے کے چلوں گا آبجیکٹ کے کانسیپٹ میں آبجیکٹ اور ان کی ریلیشن شپس جس طریقے سے میں نے بات کی تھی ایگریگیشن اینڈ ایسوسیشن ٹیبلز میں کس طریقے سے انفارمیشن ہوتی ہے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ ایک ٹیبل میں ایک انٹری آپ نے ڈیلیٹ کی وہ انٹری ڈیلیٹ کرنے سے آپ وہ جہاں جہاں اس انٹری کو آپ نے ریفرنس کیا ہوتا ہے دوسرے ٹیبلز میں سے وہ ساری انٹریز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں ریلیشن شپ بڑی اسٹرانگ ہے وہ جو دوسرے ٹیبلز میں جو اینٹیز پڑی تھیں جو اس ٹیبل کی کسی اینٹری کو ریفرنس دے رہی تھی جس جہاں پر وہ پرائمری کی تھی اور فورن کی یوز ہو رہی تھی جب یہ پرائمری کی ڈیلیٹ ہوئی تو وہ جہاں جہاں ایس فورن کی یوز ہو رہی تھی وہاں سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے وہ پرٹیکولر انسٹینس وہ دوسرے ٹیبلز میں جو روز جو ہیں وہ ایگزٹ نہیں کر سکتی جب تک یہ انسٹینس ایگزٹ نہیں کرے گا تو دونوں کی ایگزٹینس ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کے زمرے میں آئے گی ایک دوسرے سے بڑا اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے کچھ انفارمیشن اور بھی ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے انفارمیشن اس طریقے سے مینٹین کی ہوئی ہے کہ جب آپ ایک ٹیبل سے آپ انفارمیشن ڈیلیٹ کرتے ہیں بیچ میں ایک جوائننگ ٹیبل آپ نے رکھا ہوا ہے اس جوائنگ ٹیبل میں یہ انفارمیشن پڑی ہے کہ کون سی ایک طرف جو آبجیکٹ تھا یا ایک طرف جو ڈیٹا تھا وہ دوسری ٹیبل کے کون سے ڈیٹا کے ساتھ آپ اس میں ریلیٹڈ تھا تو جب آپ نے ادھر سے یہ ڈیلیٹ کر دی تو all you need to do is وہ جوائنگ ٹیبل سے بیچ میں سے آپ نے انٹری ڈیلیٹ کر دی لیکن جو اصلی ڈیٹا جو پڑا تھا دوسرے ٹیبل میں اس ڈیٹے کو آپ نے بالکل نہیں چڑھا وہ اپنی جگہ پہ موجود رہا اس ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے اس ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیبل تھا یہ جو ڈیٹا تھا دوسرے ٹیبل میں پڑا ہوا یہ ڈیٹا آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا یہ پہلے ڈیٹے سے انڈیپینڈنٹ تھا وہ جو جوائنگ ٹیبل بیچ میں تھا اس نے ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ تو اسٹیبلش کر دی تھی کہ اس ڈیٹے کا اس ڈیٹے کے ساتھ تعلق ہے اس آبجیکٹ کا اس آبجیکٹ کے ساتھ تعلق ہے لیکن تعلق کیسا ہے وہ تعلق پرماننٹ نہیں ہے اگر ایک مرتا ہے تو دوسرا اپنی جگہ قائم ہے اور یہ ہی ایسوسیشن کی ایک ایگزامپل ہے ایسوسیشن بھی بالکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے in the case of aggregation کیا ہوگا کہ جب آپ مین آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کریں گے تو اس کے جو سب کمپونیٹس ہیں وہ بھی سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے وہ آبجیکٹس بھی سسٹم میں موجود نہیں رہیں گے جبکہ جو آپ کا جو یہ ایسوسیشن کے کیس میں یہ دونوں آبجیکٹس جو آپس میں ایک دوسرے سے ایسوسیٹڈ ہیں they can exist independent of each other اگر ایک کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو دوسرا اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے دوسرے کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پہلا اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ایگزامپل ہے جس طریقے سے کار اور ڈرائیور کی ہم نے ریلیشن شپ کی بات کی تھی اگر کسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کار ختم ہو گئی یہ سسٹم سے نکل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ڈرائیور بھی نکل گیا اگر ایک کمپنی کے پاس لیٹ سے دس ڈرائیور ہیں اور بیس کاریں ہیں اور وہ ڈرائیور جو ہیں وہ ان کاروں کو چلاتے ہیں کمپنی کے کام کے لیے وغیرہ وغیرہ اگر کمپنی نے کوئی کار بیچ دی یا کمپنی کوئی کار نہیں لے آئی اس سے جو ڈرائیور جو ہیں وہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ڈرائیور وہ وہاں پر ہے اگر کار آتی ہے یا جاتی ہے driver itself as an entity will stay there تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جو ایگریگیشن جو ہوتی ہے اس میں ریلیشن شپ بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے اگر ایک آبجیکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے جو سب کمپونیٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ایسوسیشن میں اگر جب ایک آبجیکٹ ختم ہوتا ہے جو جس آبجیکٹ کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہے وہ آبجیکٹ ختم نہیں ہوگا ایگریگیشن اور ایسوسیشن میں ایک اور بڑا نازک سا ڈفرنس ہے بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے اور جب آپ ڈیزائن کریں جب آپ سسٹم بنائیں تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا نہایت ضروری ہے یہ ڈفرینس کیا ہے یہ ڈفرینس اس طریقے سے ہے کہ جب ایگریگیشن جب ہم جب ایگریگیشن کی ہم بات کریں گے تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ایگریگیٹڈ آبجیکٹ ہے یہ اس بڑے آبجیکٹ کا جس کا یہ پارٹ ہے ہول کا اس کا یہ پرائیویٹ ممبر ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا کے لیے یہ باقی دنیا کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی اور اس میں یہ جو ڈیٹا جو ہے یہ صرف وہ جو ایگریگیٹ کر رہا ہے آبجیکٹ جو بڑا آبجیکٹ جس نے اسے اپنے اندر لیا ہوا ہے صرف وہی آبجیکٹ اسے یوز کر سکتا ہے یا اگر کسی کو اس ڈیٹا کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ والا آبجیکٹ جو اگر استعمال کرنے والا ہے وہ بڑے آبجیکٹ کے تھرو آئے گا اور پھر بڑے آبجیکٹ سے ریکویسٹ کرے گا اور بڑا آبجیکٹ اس چھوٹے آبجیکٹ کو سب کمپونیٹ کو ریکویسٹ کرے گا اور اس سے جو بھی میننگ فل انفارمیشن چاہیے وہ انفارمیشن دے گا so this is a private member of the whole this is not a public member دوسرے کسی اور جگہ پہ یہ چیز شیئر نہیں ہو سکتی یہ انفارمیشن پرائیویٹ رہے گی شیئربل نہیں ہے ایسوسیشن کے کیس میں دی انفارمیشن از شیئربل جب ہم کار اور ڈرائیور کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں جو ڈرائیور ہے وہ ایک سے زیادہ کار چلا سکتے ہیں تو اگر ایک وقت میں اس ڈرائیور کی ایسوسیشن ایک کار سے ہے تو اس کی کسی اور کار کے ساتھ بھی ایسوسیشن ہو سکتی ہے اگر ہمارے سسٹم میں یہ انفارمیشن ہو کہ یہ ڈرائیور کون کون سی کار چلانے کے لیے آتھرائزڈ ہے تو that is kind of an association جو ہم نے انفارمیشن اس کے بیچ میں ہم نے شامل کر دی ہے اور اسی طریقے سے ایک کار جو ہے وہ ایک سے زیادہ ڈرائیور بھی چلا سکتے ہیں تو ان کے درمیان میں بھی وہ ایسوسیشن ہے تو وہ یہاں پر یہ پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا یہ نہیں ہے کہ یہ پرمانٹلی یہ اس سے لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس انسٹنس کو کوئی اور چینج نہیں کر سکتا کوئی یوز نہیں کر سکتا میں اپنی آج کی بات کو اسی جگہ پہ روکوں گا اور انشاءاللہ اگلی بار اس کو اور زیادہ کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے ہم نے آج جو بات کی ہے ذرا اس کو دوہرا لیں تو آج کو ذرا سمرائز کر لیں آج کی گفتگو کو آج کی گفتگو میں ہم نے جو دو تین چیزیں امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ ایک کلاس اور آبجیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ایک کلاس ایک وہ ٹیمپلیٹ مہیا کرتی ہے اور آبجیکٹ اس ٹیمپلیٹ کے مختلف انسٹنسز ہیں اور اسی طریقے سے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آبجیکٹ کو کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے ایک آبجیکٹ کے پاس چار چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہونی ضروری ہے پیٹر کوڈ کی زبان میں who I am what I know what I do and how I know that is میری آئیڈینٹی کیا ہے مجھے کس طریقے سے شناخت کیا جا سکتا ہے میرے پاس ڈیٹا کیا ہے کون سا ڈیٹا ہے جس کو اسٹیٹ کو جس کو میں مینج کر رہا ہوں میرے پاس کون سی انفارمیشن ہے جو دوسرے یوز کر سکتے ہیں اور میرا بہیویئر کیا ہے اور آخری کہ میں اس سسٹم میں دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کروں گا ہم نے آخر میں جو ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ڈسکس کیا وہ تھی آبجیکٹ کی آپس میں ریلیشن شپ اور میں نے مسائلوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایگریگیشن اور ایسوسیشن ریلیشن شپ کیا ہوتی ہیں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں میں اسی سٹیج پہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی بار اس گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اور خدا حافظ